پانی کے قطرے کا سفر ایک دفعہ مٹی کا ایک برتن دھوپ میں رکھا رہ گیا اس کے اندر پانی اوپر تک بھرا تھا ایک قطرہ سطح پر تیرنے لگا قطرہ سورج کی کرنوں کو محسوس کر رہا تھا اس نے روشنی کی طرف اٹھنے کے لیے دباؤ ڈالا برتن کے کنارے کے ساتھ خود کو دباتے اور کھینچتے ہوئے یہ کنارے کے اوپر چڑھ گیا بس ایک لمحے کے لیے قطرہ کو خوف محسوس ہوا پھر سورج کی طرف دیکھا خوشی سے یہ بھاپ بن کر آسمان پر اٹھا قطرہ بھاپ کی شکل میں اوپر کی طرف تیرتا رہا اور پھر کچھ پھیلے ہوئے سفید بادلوں پر جمع ہو گیا اس نے ادھر ادھر دوسرے قطروں کو دیکھا وہ سب اسی طرح آسمان پر اٹھے تھے اس نے قریب ترین قطروں سے پوچھا کہ سورج تک کیسے جانا ہے لیکن کوئی نہیں جانتا تھا قطر وہ کئی دنوں تک بادلوں کے درمیان بھٹکتا رہا یہ ادھر ادھر بہکتا رہا ایک دن اس نے ایک نئے بادل کو قریب آتے دیکھا یہ بادل سفید اور پھولا ہوا نہیں تھا یہ بڑا اور موٹا اور سیاہ تھا قطرہ اچھل کر نئے بادل کی طرف بڑھ گیا اس رات سیاہ بادل بے چین تھے یہ مڑا اور مڑ گیا یہ گرج چمک کے ساتھ لرز اٹھا قطرہ کو احساس ہوا کہ وہ غلط جگہ پر آ گئی ہے ایک تیز ہوا نے بادل سے بوند کو اڑا دیا بارش کی بوندوں کے درمیان گرا تھا بجلی چمکی بارش کی بوندیں بہتی ہوئی ندی میں چھلک پڑیں قطرہ کو محسوس ہوا کہ ندی کا پانی بڑھتا اور گرتا ہے اچانک ایک پہاڑ کے کنارے پر پھینک دیا گیا تھا ندی پہاڑی کی طرف لپکی یہ پتھروں کے درمیان تیز ہو گیا ہوا میں سفید پانی کے چھینٹے پھر ندی مسلسل ساتھ ساتھ چلنے لگی قطرہ نے اپنے قریب موجود دیگر قطروں سے پوچھا کہ ندی کا رخ کہاں ہے یہ عظیم دریا میں شامل ہونے کے لیے دوڑ رہا ہے انہوں نے کہا اور وہی تھا عظیم دریا یہ وسیع اور بھرا ہوا تھا درخت دونوں کناروں پر لٹک رہے تھے سورج کی روشنی ساوہے کے درمیان چمک رہی تھی قطرہ نے خوشی سے دیکھا اس نے پانی کی تیز رفتار حرکت کو پسند کیا سفر کا مزہ کیسا تھا لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ یہ سفر زیادہ دیر نہیں چلے گا اب دریا سمندر میں جا گرا سمندر کے پانیوں نے ہر قطرہ کو اغوش میں لے لیا لہروں کے نیچے سے قطرہ نے آسمان کی طرف دیکھا آہ ہلکے سفید بادل منڈلا رہے تھے قطرہ کو یاد آیا کہ وہ کیسے مٹی کے برتن سے نکل کر ان سفید بادلوں میں شامل ہو گیا تھا اب اس نے سورج کی طرف دیکھا اچانک قطرہ کو معلوم ہوا کہ اسے کیا کرنا ہے اس نے پانی کی سطح پر اپنا راستہ گھمایا اوپر کی طرف تناؤ یہ گرم سورج کی روشنی سے ملا ایک بار پھر یہ پانی کے بھاپ کی شکل میں آسمان پر اٹھا اب اس نے بے اختیار سورج کی طرف دیکھا اور جب رات پڑی تو ستاروں کی چمک میں ڈوب گئی ایک دن قطرہ نے زمین کی طرف دیکھا اس نے وہ سمندر دیکھا جس سے یہ نکلا تھا اس نے دریا اور بہتے ہوئے ندی کو دیکھا ہر وہ چیز جو وہ گزری تھی اس کے سامنے چمک رہی تھی قطرہ کے گرد چھوٹے چھوٹے بادل جھومنے لگے اس نے خود کو اوپر کی طرف کھینچا اور ان کے اوپر آسمان کے بلند ترین مقام پر پہنچ گیا پھر یہ دھند میں تحلیل ہو گیا دھند پھیل گئی اور ارد گرد کی ہوا میں زم ہو گئی سٹوفر ای جونز کے پانی کا ایک قطرہ سے اخذ کردہ